شہزادی غلابی اور سنہرا پرندہ ایک وقت کی بات ہے ایک دور دراز کی بادشاہت میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی اس کی خوبصورتی نایاب تھی کیونکہ اس کے لمبے لال بال تھے اور اسے غلاب بہت مقبول تھے اور اتنا کہ سب لوگ اسے شہزادی غلابی بلاتے تھے بادشاہت میں ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا کچھ بچے اس کے پاس گلابوں کے گچھے لے کر آئے ایک کا گچھا لال رنگ کا تھا ایک کا گچھا سفید رنگ کا اور ایک کا پیلے رنگ کا شہزادی گلابی آپ کو کس کے گلاب سب سے زیادہ پسند آئے آہ مجھے دنیا کے ہر قسم کے گلابوں سے محبت ہے میرے عزیزوں اور وہ ان سب کو گلے لگاتی ہے گدگداتے ہوئے سب بچے ہنسنے لگے ہر شام سورج ڈوبنے کے بعد شہزادی گلابی چھجے پر جاتی اور اپنے ہاتھوں سے تالی بجاتی

اور اس گانے میں شہزادی گلابی بھی شرکت کرنے لگی اور بادشاہت میں ہر کوئی سو جاتا انہیں میٹھے میٹھے سپنے آتے اگلے سورج اگنے تک کتنی پیاری آواز تھی خیر میرے عزیزوں تمہیں میٹھے میٹھے خواب آئیں اور اس طرح کئی سال گزرتے گئے ہر شام شہزادی گلابی اس چھوٹے سے پرندے کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری لوری گاتی تاکہ سبھی لوگ نیند میں سو جائیں اور انہیں اچھے اچھے خواب آئے سورج نکلنے تک جب تک کہ ایک دن بہت ہی خوفناک حادثہ ہو گیا ایک زلیل چڑیل کو شہزادی غلابی کا پتا چلا شہزادی پھر سے گاتی ہے اور چڑیل اس کے کان بند کر دیتی ہے مجھے نہیں پسند یہ بہت بڑھیا ہے بہت اچھی ہے زلیل چڑیل نے اس سے بد دعا دینے کا فیصلہ کیا آبرا سم سلابیم گلاب کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور ہی گلابی کے بال کوئلے کی طرح کالے ہو گئے ہائے اللہ میرے بالوں کو کیا ہو گیا پر مجھے اپنے لوگوں کے لیے گانا ہی ہوگا انہیں میٹھے میٹھے خوابوں کے ساتھ نیند میں سلانا ہوگا لیکن اس شام بھی شہزادے گلابی اپنے چھجے پر گئی اور اپنے ہاتھوں سے تالی بجائی اور جب وہ سنہری پرندہ نامدار ہوا تو اس کے بال کالے ہو کر چمکنے لگے او اب کیا کروں پرندہ اپنے تلسمی گیت گنگنانے لگا اور شہزادی گلابی نے اپنی لوری گائی بادشاہت میں ہر کوئی نیند میں سو گیا پر اس رات انہیں برے اور ڈراؤنے خواب آئے ہی تھا اور میں نے دیکھے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ڈوب گئی ہوں میں تو اب سونے سے بھی بہت ڈر رہا ہوں اگلے دن غمگین شہزادی نے اس پرندے کو بلایا اور اپنی فکر بتائی اور اس سے اس کے ہلکی گزارش کی مجھے بتاؤ سنہرے پرندے کی میں اپنے لوگوں کے خوابوں کو کیسے سورج اگنے تک خوبصورت بنا سکتی ہوں

یہ تو پھر سے لال ہو گئے بہت بہت شکریہ میرے پرندے اس شام جب وہ پرندہ اس کے کندھے پر بیٹھا اس کے بالوں کی سنہری لال روشنی ایک بار پھر رات کے آسمان میں جگمگا اٹھی شہزادی نے اپنی لوری گائی اور بادشاہت میں ہر کوئی سو گیا اور انہیں خوبصورت خواب آنے لگے سورج نکلنے تک یہ کیا وہ واپس آ گئی زلیل چڑیل اتنی تیش میں آ گئی کہ اس کی بد دعا ناکام کر دی گئی ہے کہ اس نے دوبارہ بد دعا دینے کا فیصلہ کیا میں اسے اپنی طاقت دکھاؤں گی آبرا کا ڈابرا سمسالا بیم گلاب کا رنگ پھیکا پڑ جائے اور شہزادی کے بال پھر سے کوئلے جیسے کالے ہو گئے اوہ نہیں اب پھر سے نہیں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اس بار اس چڑیل نے پورے بادشاہ کے سارے کھلے ہوئے گلاب توڑ دیے وہ شہزادی کو سسکتے ہوئے دیکھتی ہے اور بہت خوش ہو جاتی ہے <laughs> چلو دیکھتے ہیں اب تم میری بدعا کیسے ناکام کرو گی ایک بار پھر مایوس شہزادی نے پرندے سے پوچھا مجھے بتاؤ سنہرے پرندے میں اپنے لوگوں کے خوابوں کو کیسے پھر سے خوبصورت بنا سکتی ہوں اور پرندے نے پچھلی بار کی طرح وہی جواب دیا کالے بال گلاب کے پانی میں پر پورے بادشاہت میں ایک بھی گلاب نہیں بچا ہے کالے بال گلاب کے پانی میں پرندہ چہچہایا اور پھر سے اڑ گیا مہربانی کر کے مت جاؤ مجھے ایک عدد حل مہیا کراؤ شہزادی کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے

وہ لال بال لال گلاب میں تبدیل ہو گیا آہ, یہ کارگر رہے گا شہزادی نے وہ گلاب لیا اور شہزادی کے پاس لے گیا یہ آپ کے لیے ہے خوبصورت شہزادی ایک گلاب یہ تمہیں کیسے ملا اسے میں نے بنایا ہے تمہاری آنسو کی بوند اور لال بال سے خوش ہو کر اس نے وہ گلاب لیا اور اپنے آنسو پوچھ دیے اور اس کی پنکھڑیاں توڑ کر ٹپ کے پانی میں ڈالی پھر اس نے اپنے بال اس میں ڈبوئے اور بدوا ٹل گئی ہر کوئی حیرانی سے چونک گیا او یہ تو بہترین جادو تھا اے نوجوان تمہیں یہ لال بال کہاں سے ملا عزیز بادشاہ جب شہزادی اور میں دونوں ہی بچے تھے تب میں نے اس کے سر سے ایک بال توڑا تھا اپنی وفاداری کی نشانی کی شکل میں

اور برائی اتنے پھول گئے کہ وہ ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھٹ گئی آخر میں بادشاہت کے ہر باغ میں پھر سے گلاب کھل اٹھے اور ایسا ہوتا رہا ہر شام شہزادی گلابی اپنی خوبصورت لوری گاتی تاکہ سبھی لوگ سو جائیں اور میٹھے میٹھے خواب دیکھیں سورج نکلنے تک